انبیاء اکرام کی دعوت کا سلسلہ ایمان والوں کی تسلی کے لیے اور نہ ماننے والوں کو ان کا انجام دکھانے کے لیے اور دعوت کے انداز بتانے کے لیے صبر کی تلقین کرنے کے لیے تذکرہ ہو رہا ہے حضرت لوت علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کن کی طرف بھیجا گیا بدلوت علیہ السلام یعنی جو بحر میت اصل میں ان بستیوں یہ پانچ بستیوں پر مشتمل علاقہ تھا اور سارے علاقے کا جو مجموعی نام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے پرانے جغرافی میں ہوا ہے سدوم اس کے تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر مصر کے راستے پر مدین کا علاقہ پڑتا ہے اور آج بھی یہ علاقہ موجود ہے آج وہاں وہ چشمہ بھی موجود ہے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا یہاں ایک بحث ہے انشاءاللہ وہ بیسویں پارے میں آئے گی کہ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مصر سے بھاگ کر کے اور ان کے یہاں نکاح بھی ہوا تھا ان کا یا یہ دوسرے بزرگ ہیں مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائیں سب سے پہلے وہی دعوت دی جو سارے نبی دیتے ہیں توحید کی اس کے بعد جو خاص ان کی برائی تھی اس کو بیان کیا کیا کیا برائیاں تھیں وَإِلَى مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِيبًا اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا حضرت ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے بھائی عرض کر چکا ان کے خاندان کے ان کی برادری کے انسانوں میں سے قال یا قوم ما من مالک غیر نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی بھی معبود غیر اس کے سوا ولا المكيال والميزان بخير یہ ان کی قوم کی خاص برائی تھی ایک ڈکیتی ڈالتے تھے راستے میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ستاتے تھے اور ڈراتے تھے اور دوسرے ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے لوگوں کو گھٹا کر دیتے تھے اور بڑھا کر کے ان سے لیتے تھے اس قوم کو قرآن پاک نے دو انداز سے بیان کیا ہے ایک اصحاب العی کا اور دوسرے اصحاب مدین اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن بعد نے ایک بات کہی ہے وہ بھی دل لگتی بات ہے کہ جو ان کا طبقہ جنگل کے قریب رہتا تھا گاؤں میں رہتا تھا وہ اصحاب الحقا تھے اور جو شہر میں رہتا تھا وہ اصحاب مدین تھا اور دونوں کی برائیاں الگ الگ جو شہر میں رہتا تھا وہ ناپنے اور تولنے میں کمی کرتا تھا وہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور جو جنگل میں رہتا تھا وہ راستے میں لوگوں کو لوٹتا مارتا اور راستے میں رہ کر لوگوں کو ستاتا اور ڈراتا تھا وہ اصحاب العیقہ ان کی وہ برائی تھی وَلَا علم الْمِكِيَالَ اور مت گھٹا کر دو تم لوگوں کو علمی ناپنے کو مت گھٹاؤ والمیزان اور تولنے کو مت گھٹاؤ انی اراکم بخیر بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو بخیر بھلائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ مطلب میں تم کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں مال و دولت والی حالت میں دیکھتا ہوں پروردگار نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے باوجود تم یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہو وہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم محیط ایسے دن کے عذاب سے جو گھیر لینے والا ہے جس دن کے اندر تم گھیر لیے جاؤ گے عذاب میں سب پکڑ لیے جائیں گے دھر لیے جائیں گے اس دن سے میں ڈرتا ہوں وہ یا قومی اور او میری قوم او فو پورا کرو المشیالہ ناپنے کو والمیزان تولنے کو کچھ چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں کچھ چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں کچھ چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں ہر چیز کا الگ الگ انداز ہے ہمارے یہاں غلہ جو ہے آج تول کر بیچا جاتا ہے لیکن کچھ عرصے پہلے تک ناپ کر بیچا جاتا تھا اور ان کے یہاں بھی ناپ کر بیچا جاتا ہے ناپنے اور تولنے کو پورا کرو بالقسط انصاف کے ساتھ ولا تب الناس اور مت گھٹا کر دو تم لوگوں کو اشیا ان کی چیزیں ولا تاثر ارض الارض دین اور مت پھرو تم زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے بقیت اللہ خیر اللہ اللہ کی باقی رکھی ہوئی بچت خیر اللہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ چیز اللہ نے جو تمہارے لیے باقی رکھی جو نفع اللہ تم کو دے رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے رات رات میں کروڑ پتی بننے کی مت سوچو اس طرح آج بھی بے شمار لوگ رات رات میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں کم ناپتے ہیں کم تولتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے ایک چیز دکھا کر دوسری بیچ ڈالتے ہیں بقیت اللہ اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز یعنی بچت خیر اللہ کہوں وہ تمہارے لیے بہتر ہے تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو علیکم بحفیظ اور میں تم کو یہ تبلیغ ہی کر سکتا ہوں میں تم کو یہ بتا ہی سکتا ہوں ورنہ میں تمہاری کوئی نگرانی نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک ایک آدمی کے پیچھے پڑا رہوں اور ایک ایک آدمی کی دکان کو اور اس کی ترازو کو اور اس کو پیمانے کو دیکھتا رہوں کہ پورا ناپا اور پورا تولا کہ نہیں یہ تو پروردگار ہے اور اس کی عدالت میں تم نے پیش ہونا ہے تو ہم نے کیا جواب دیا تقریباً ویسا جواب جیسا سمودیوں نے دیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو کیا جواب تھا ان کا یا صالح قد کن تفینہ مرجوا اے صالح تیرے سے تو بڑی امیدیں تھیں تو تو بڑا ہونہار تھا ہم نے سوچا ترقی کرے گا قوم کا نام روشن کرے گا علاقے کا نام روشن کرے گا ہم بھی بغلیں بجائیں گے کہ ہمارے علاقے میں فلانا اتنا بڑا تاجر ہے فلانا اتنا بڑا مالدار ہے تو نے یہ کیا پنگا شروع کیا یہاں تقریباً ویسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نیک ہیں اور ہر نبی کی یہی صفت ہے لوگوں کے بیچ میں وہ سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار سب سے زیادہ نیک حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھنے والے یہ ساری تقریر سنی تو لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا سبحان اللہ آپ نماز پڑھتے تھے ہم نے سوچا کہ ہمارے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرو گے کہ چوروں کو اور چوری میں برکت ہو جائے ڈکیتوں کو ڈکیتی میں برکت ہوتی رہے ایک علاقے کے لیے دوسرے لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں خدا جانے کہاں تک درست ہے کہتے ہیں کہ وہاں کے چور جب چوری کرنے جاتے ہیں تو مولوی صاحب سے دعا کرا کے جایا کرتے تھے اور مولوی صاحب کہتے تھے دعا تو میں کروں گا میرا حصہ نہ بھول جائیو یہ تصور لیتے ہیں لوگ بزرگوں کے لیے اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں انہیں کو بزرگ سمجھتے ہیں جو انہیں کوئی حرام کاموں کے لیے نہ ٹوکیں بلکہ بس ہر وقت میں ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے رہیں چوروں کی چوری میں برکت ڈکیتوں کی ڈکیتی میں برکت رشوت خوروں کی رشوت میں برکت استغفر اللہ قالوا یا شعیب انہوں نے کہا ہے شعیب علیہ السلام اصلاتو کا تعمرو کا کیا تیری حکم تیری نماز حکم دیتی ہے تجھ کو ان نترو کا ما آب آباؤنا کہ چھوڑ دے ہم ان کی پوجا کرنا جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ تو اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے اب جس کی بھی پوجا کرے کرتا رہتا ہے دوسرے لوگ کس کی پوجا کریں دوسرے لوگ کیا کریں اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے تو تو ہمارے مذہب میں مداخلت کرنے لگ گیا ہم نے تو تجھے نہیں پوچھا تو کس کی پوجا کرتا ہم جس کی مرضی کرتے رہے اللہ اکبر یہ تصور ہے لوگوں کا اور آج اسی کوالٹی کے بزرگ لوگوں کو ضرورتیں درکار ہیں اس دور میں بھی ایسی درکار تھے اے شعیب علیہ السلام کہ تیری نماز تعمرو کا تجھے حکم دیتی ان نترو کا یعبد آباؤنا کہ چھوڑ دیں ہم ان کی پوجا کرنا جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم نہ کریں اپنے کاموں میں کئی نہ کیا ہم یا کریں ہم اپنے کاموں میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اپنے کاموں میں وہ کام نشاء جو ہم چاہتے ہیں جس طرح گھٹائیں جس طرح بڑھائیں جس طرح ناپیں جس طرح تولیں جس طرح دھوکہ دیں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہ کریں کہ تیری نماز یہی تجھے سکھاتی ہے یہی پٹی پڑھائی تیری نماز میں کہ تو نمازی ہوا ہم نے سوچا برکت کی دعا کرے گا اور نے ہمیں ٹوکنا شروع کر دیا ان کرا الحلیم الرشید بے شک تو ہی بڑا سمجھدار آدمی ہے ان کرنتل الحلیم حلیم کے لفظی تو بڑا بردبار ہے یعنی بڑا زیرک آدمی ہے ہر رشید بڑا سمجھدار بنتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اب لوگوں کو ٹوکنے لگ گیا اور بڑے بڑے بزرگ سے کسی نے نہیں ٹوکا ہم کو کسی نے نہیں بتایا ان کل انتل تو ہی ایسا کرتا ہے ہر رشید ہدایت یافتہ ہے اور باقی سب کو تو گمراہ سمجھتا ہے قال يا قوم من كنت على ربي وہی پرانی بات اے میری قوم ارائیتم غور تو کرو ان کنت علا بینت من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے عطا فرمایا مجھے منہ اپنی جانب سے رزقا حسنا بہترین عطا کی ہوئی چیز اور وہ وہی ہے روزی دی مراد ہے عطا فرمایا رزقا حسنا اچھی عطا کی ہوئی چیز اس نے مجھے وہی عطا فرمائی مجھ پر وہی نازل ہوئی مجھے اپنے یہ احکام دیے اور مجھے یہ روشن دین عطا فرمایا تو کیا میں چھوڑ دوں اس دین کو وما اخالفكم الى ما انهاكم عنه اور یہ تو سوچو کہ میں بھی تمہارے معاشرے کا آدمی ہوں تمہارے بیچ میں رہتا ہوں اگر میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام چھوڑو اور پھر میں کرنے لگ جاؤں تو تمہیں یہ حق ہے کہنے کا کہ تو ہمیں تو منع کر رہا ہے اور خود وہ کام کر رہا ہے حالانکہ میں بھی تمہارے بیچ میں ہوں اسی ماحول میں رہتا ہوں میں بھی کاروبار کرتا ہوں مگر میں تمہیں منع کر کے یہ کام تو نہیں کر رہا ہوں میں خود پہلے چھوڑتا ہوں اگر یہ نقصان ہے تو سب سے پہلے تو میرا نقصان ہے وما اريد اور میں نہیں چاہتا ہوں ان ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں تمہاری مخالفت کر کے وہ کام کروں الا ما انھا تمانو جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں تمہاری مخالفت کر کے وہ کام کروں یہ ترجمہ ہوا علاقہ ان ارید الا الاصلاح میں نہیں چاہتا ہوں مگر صرف درستگی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس بگاڑ کو بدلنا چاہتا ہوں اس میں درستگی لانا چاہتا ہوں تو جتنی میں طاقت رکھتا ہوں وما توفیقی الا باللہ اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی ذریعے سے مطلب اللہ کی مدد سے وہی کام کر سکتا ہوں جو پروردگار مجھ سے کرائے گا میں تو بس اپنی طاقت کے بقدر اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے علیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے وہ الیہ انیب اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں اسی کی طرف متوجہ رہتا ہوں میں اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں یا قوم لا یجرمنکم اور اے میری قوم لا یجرمنکم شفاقی تمہیں مجھ سے دشمنی ہو گئی میری مخالفت ہو گئی لیکن میری مخالفت اور میری دشمنی میں کہیں وہ کام نہیں کر بیٹھنا کہ جس کی وجہ سے تم پر وہ عذاب آ جائے جو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود پر اس سے پہلے آ چکا ہے وہ قومی اور میری قوم کیسے پیار کے الفاظ لا یجری منکم نہ ابھارے تم کو شقاقی میری مخالفت میری دشمنی ایوسیبکم کہ میری دشمنی کر کے تم گندے کام کرو اور پھر آئے تمہارے اوپر مثل ما اصابا ویسا عذاب جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر وہ او قوم ہود یا قوم حود پر او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا کہیں وہ عذاب تم پر نہ آ جائے میری دشمنی کی وجہ سے وما قوم لوط منكم ببعيد اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ سمودی وہ تم سے کوئی زیادہ صدومی کوئی تمہارے سے زیادہ دور تو نہیں ہے وہ تو پاس میں ہی ہے تمہارے وما قوم لوط اور نہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم منکم تم سے بھی بعید دور واستغفروا ربكم وہی بات جو حضرت صالح علیہ السلام دوسرے انبیاء فرما گئے معلوم ہے ایک ہی مشن ہے ایک ہی کام ہے سب کا ایک ہی بات ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور تم بخشش مانگو اپنے رب سے تم متوبو رہی پھر اسی کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ ان ربی رحیم ودود میرا رب بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے دونوں کسی کے بہت زیادہ محبت کرنے والا بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اللہ اکبر جب کوئی آدمی نافرمان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑتے ہیں تو کہتے چلو تیری پٹائی ہوگی لیکن انبیاء کرام کی اور اللہ کی دعوت کیا ہے کہ بندوں کو بلایا جاتا ہے گنگارو مارنے کے لیے نہیں تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہے ہیں گنگارو نفرت کے لیے نہیں تم سے پیار کرنے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں ان ربی رحیم ودود یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کثیرا بہت ساری باتیں مما تقول ان میں سے جو تو کہتا ہے آگے آ رہا ہے وما من رسول الا بلسان ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان والوں میں سے جس جو قوم جو زبان بولتی ہے وہی زبان بولنے والا نبی بھی ہوتا ہے اسی زبان میں اس کے اوپر وہی بھی نازل ہوتی ہے مگر بدقسمتی سے مرزے بچارے پر ایسی وہی بھی نازل ہوتی تھی جو دنیا کی کوئی زبان ہی نہیں کہتا ہے کچھ ایسی بھی وہی نازل ہوتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس زبان میں میں خود بھی نہیں سمجھتا ہوں ہینچو ہینچو ٹینچو ٹینچو یہ بھی وہی نازل ہوتی ایسی بھی وہی نازل ہوتی ہیں انبیاء کرام وہی زبان بولتے ہیں جو قوم کی زبان ہوتی ہے تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام بھی تو مدین والوں کی زبان میں ان کو سمجھاتے تھے مگر جب دماغ ٹیڑھا ہو جائے تو پھر باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہتے ہیں یا شعیب ہے شعیب علیہ السلام ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کثیرن وہ بہت ساری باتیں مما تقول جو تو کہتا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں کیا کہنا کیا چاہتا ہے تو استغفر حالانکہ سب سمجھ میں آ رہی ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں دل ٹیڑھے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے بیچ میں کمزور اللہ دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے کہ جب باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں الٹی باتیں سمجھ میں آئیں رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ یہ ساری باتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور مکہ کے مشرقین کو سمجھائی گئیں مکہ کے مشرقین بھی یہی کہتے تھے آپ کی بات تو ہمیں پلے ہی نہیں پڑتی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہے ہو اور پھر یہی دھمکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے ابو جیل بھی کہتا تھا کہ اگر ایک آواز لگاؤں گا تو میرے حمایتیوں سے مکہ مر جائے گا تو یہ ہی کیا تو, تو بہت کمزور ہے وہی بات حضرت شعیب کو کہتے ہیں انا لمرا کفین ضعیفہ اور بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں اپنے بیچ میں کمزور تیری کوئی زیادہ حیثیت نہیں تو پھر حملہ کیوں نہیں کرتے ولولا لولا رہ تو کلر جمنا کا اور اگر تیری برادری نہ ہوتی رہ تما اور مختصر جماعت جو دس نفروں پر مشتمل ولولا رن کا اور اگر تیری برادری نہ ہوتی لڑا جمنا کا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے لیکن تیری برادری کا لحاظ ہے کہ خانہ جنگی نہ لگ جائے آپس میں اور یہی صورتحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے آپ کے ساتھ بنو ہاشم ہیں اور قریش کہتے ہیں بار بار کہ اگر بنو ہاشم نہ ہوتے اکیلے ہوتے تو ان کا کام ہم تمام کر دیتے ہیں ومان تعلینا بعزیز عزیز اور آپ ہمارے مقابلے میں کوئی زیادہ غالب نہیں ہو آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے بس ہم صرف برادری کا لحاظ کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی نہ لگ جائے حضرت لوت علیہ السلام ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے برادری میرے پاس طاقت ہے لیکن انبیاء کی شان یہ نہیں کیا فرمایا یا قوم فرمایا میری قوم ارحقی کیا میری برادری اعز علیکم تمہیں زیادہ غالب ہے تمہارے مقابلے میں من اللہ اللہ کے مقابلے میں یا زیادہ عزت والی ہے اللہ کے مقابلے میں تمہارے نزدیک او لوگو تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے اور میری برادری سے ڈر رہے ہو اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے کیا میری برادری کی عزت اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور برادری سے ڈرتے ہو وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاكُمْ تم اور ہر دور کے اندر اللہ کو تو ماننے والے تھے لوگ مگر اللہ کی نہیں مانتے تھے فرمایا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو وَاتَّخَذْتُمُوهُ اور تم نے بنا رکھا ہے اللہ کو وَرَاكُمْ اپنے پیچھے زہری پیچھ پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا جس طرح کوئی چیز پیٹھ کے پیچھے ڈال دی جاتی ہے اور انسان اس کو بھول جاتا ہے تم اپنے رب کو بھول گئے ہو بالکل اس کا دھیان نہیں اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور برادری کیسے ڈرتے ہو کہ جھگڑا ہو جائے گا ان ربی بما تعملون محیط بے شک میرا رب تم جو کچھ کرتے ہو محیط ان اس اس کو کو گھیرے میرے گھیرنے والا ہے تمہارے کرتوت اس سے چھپ نہیں سکتے اور تم اس سے بھاگ نہیں سکتے وہ جب چاہے گا تم ان سے انتقام لے لے گا وَيَا قَوْمِ مَلُوَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ اور آخری بات سنو اور میری قوم اعملوا عمل والا کرو عمل تم اپنی جگہ انی عامل میں عمل کرتا ہوں اپنی جگہ تم اپنے طریقے سے باز نہیں آتے تو چلو کرتے رہو اور میں اپنا راستہ چھوڑ نہیں سکتا میں دعوت کے کام کو چھوڑ نہیں سکتا میں تو یہ کام کرتا رہوں گا سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے فیصلہ ڈال دو اللہ پر ہی کون ہے وہ آتا ہے جس کے اوپر یا آئے گا جس کے اوپر عذاب یقزی ہی ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا وہ من ہوا کاذب اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے ور انی معکم رقیب ور اور تم بھی انتظار کرو انی معکم رقیب بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ولما جاء امرنا امرونا نہ پھر کیا ہوا فرمایا وہی ہوا جو ہر دور کے اندر ہوتا رہا آیا اللہ کا حکم آ گیا اللہ کا عذاب ولما جا امرونا اور جب آیا ہمارا حکم نجینا جینا ہم نے نجات دے دی حضرت شعیب علیہ السلام کو والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھی منا اپنی خاص مہربانی سے واخذت الذین ظلموا الصیحہ اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے جاسمین یہ بھی اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے کالم الم یگ نوفی ہاں گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے مدین والے بھی مری میٹ ہو گئے ان کے بھی نشانات مٹ گئے جیسا کہ یہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا اللہ سنو گوہ مدینہ دوری ہو اللہ کی رحمت سے لانت ہو لمدین مدین والوں کے لیے کما بعدت سمود جیسا کہ دوری ہوئی تھی قوم سمود کے لیے جس طرح ان پر عذاب نازل ہوا جس طرح ان پر اللہ کی لانت پڑی اسی طرح لانت پڑے قوم مدین والوں پر بھی اور یہ ترتیب قرآن پاک کی جیسا کہ ان پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں اور یہ قوم مدین قوم صالح کے بعد کی قوم ہے ان کے بعد اب تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہیں بھی وہ بعد کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے کے ہیں آپ سے کتنے پہلے کے آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تاریخ کے مطابق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور زبردست دلیل کے ساتھ زبردست دلیل کیا تھی تورات بھی ہو سکتی ہے لیکن تورات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تب تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا ہو سکتا ہے ید بیزا ہو سکتا ہے اور آسائ موسیٰ ہو سکتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہو سکتی ہے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک زبردست نشانی کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف وہ اور اس کے سرداروں کی طرف فتح امر فرعون نتیجہ کیا نکلا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اپنے مالک کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کے حکم کے پیچھا کیا فرعون کے حکم کے پیچھے چلتے رہے چلو فرعون کے حکم کے پیچھے چلتے مگر یہ تو سوچتے فرعون کوئی سمجھداری کی بات کر رہا ہے وما امر فرعون برشید اور نہیں تھا فرعون کا حکم برشید ان سمجھداری والا برشید ان درستگی والا اس کا حکم تو کوئی سمجھداری والا ہدایت والا درستگی والا نہیں تھا اس کے حکم پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلا جو اس کے حکم پر چلے یقدم قومہ یوم القیامہ قیادت کرے گا اپنی قوم کی آگے آگے چلے گا اپنی قوم کے ہم پیچھے پڑ چکے سورہ آراف میں کہ ایک طبقہ پہلے جا چکا ہوگا اور جو بعد میں آئے گا وہ پہلے والوں کو لانت کرے گا پہلے کون گئے یہی فراؤن جیسے لوگ گئے یکدم قوم ہو وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا ان کے آگے چلے گا یوم القیامت قیامت کے دن تو آدمی قوم کو لیڈ کرتا ہے تو لے کر کہاں جاتا ہے کسی کامیابی کی منزل کی طرف فرعون اپنی قوم کی قیادت کرے گا ان کے آگے چلے گا ان کی نیت کرے گا تو کہاں پہنچائے گا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ تو اتار لائے گا وہ ان کو جہنم میں اوردا ہے ایراد کے من پانی پلانے کے لیے کہیں پر کسی کو لانا یہ پیاسی قوم ہے اس کو پانی پلانے کے لیے لایا مگر کہاں جہنم میں اور یہاں پر سیدھا معنی کریں گے لے آئے گا اپنی قوم کو جہنم میں بیسل المورود کتنی بری ہے یہ پانی پینے کی جگہ جہاں لوگ آتے ہیں جس جگہ لائے گئے ہیں المورود آنے کی کتنی بری ہے یہ جگہ جس جگہ یہ آئیں گے وہ جگہ کتنی بری ہے کون سی جگہ ہے یہ جہنم ہے ورد پیاسا آدمی جہاں پانی پینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پانی پینے کی اس کو گھاٹ کہتے ہیں اردو والے وہ چشمہ کتنا برا ہے چشمہ جس چشمے پر یہ آئیں گے جس چشمے کے پاس آنا ہے تو بہت بری ہے آنے کی یہ جگہ وہ فِي فی ہازی اور اس کو بھی ایک سزا ملی وہ دنیا میں قیامت کے دن جائے گا جہنم میں اور تب تک تو عذاب برزخ میں اور اس کے علاوہ دنیا میں کیا سزا وہ فِي فی حاضی لانا اور پیچھے لگا دی گئی ان فرعونیوں کے فی حاضی اس میں کس میں اس دنیا میں لعنتا لعنت یہ انعام ملا کہ جب بھی کوئی نام فرعون کا سنے گا حالانکہ دنیا میں ہمیشہ فرعون کے چیلے زیادہ ہوں گے فرعونی کام کرنے والے تکبر اور اکڑ والے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تو فرعونی لوگ ہیں تو فرعون ہماری برادری کا آدمی ہے تو اس کا نام عزت اور احترام سے لیں مگر کوئی بھی فرعون کو اپنی برادری کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ جب بھی اس کا نام ہوگا لانت اس کے اوپر پھٹکار پڑے اس کے اوپر یہ کیوں اس کو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے سزا دی ہے اس کو اور گویا لوگوں کو مکلف کیا گیا ہے کہ بے شک تم فراؤنی بھی کام کرو گے مگر تب بھی فراؤن کو لانتی کرتے رہو گے اور پیچھے لگا دی گئی ان کے فیح بھی اس دنیا کے اندر لانت لانت وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے لانت لگی ہوئی ہوگی اور پھر لانت والی جگہ جہنم میں چلا جائے گا یہ انعام ملا فرعون کو فرعون اس کی فرعونیت کا تو سر المرفوض بہت برا انعام ہے جو دیا جائے گا مرفود رزق کی صرف بہت برا انعام ہے جو دیا جائے گا دیا جانے والا یہ بہت برا انعام ہے ایک آدمی کو انعام ملا جدھر جائے ادھر گالیاں ادھر دھکے مکے آپ کہیں گے بڑا مزے کا انعام ملا تجھے کتنا برا انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا من ان القرى بات ختم ہوئی اور تذکرہ شروع انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے پرانے قصے بیان کیے جاتے ہیں پھر ان کے نچوڑ کے طور پر خلاصے کے طور پر پرانے پاک بیان کرتا ہے اور ان سے ملنے والی جو سبق کی باتیں ہوتی ہیں ان کو نچوڑ کر الگ بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ انسانوں تمہیں یہ قصے کیوں سنائے گئے اس کے پیچھے راز اور مقصد کیا ہے ذالک من انباء القرا یہ بستی کی خبروں میں سے ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہا قائم ان میں سے کچھ بستیاں ہیں جو قائم ہیں وہ اور کچھ بستیاں ہیں جو کٹ چکی ہیں کچھ کے نشانات ہیں ابھی کہیں کہیں جیسا کہ البحر المیت ہیں سی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدومیوں کا نشان باقی اور کچھ ایسے کہ مر گئے مردود کچھ بچا ہی نہیں پیچھے ان کے کوئی نشان بھی باقی نہیں ان بستیوں میں سے کچھ ہیں جو قائم ہیں یعنی ان کے نشانات ہیں جیسے کہ قوم سمود کے نشانات موجود ہیں اور آپ اس کے مطابق اگر کھنڈرات مراد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم لوٹ کے تو کھنڈرات بھی موجود نہیں ہے وہ کٹ چکی ہے اور کچھ کے نشانات موجود ہیں کچھ نہ کچھ نشان ہیں باقی اور قوم عاد کے بھی نشان باقی نہیں ریت ہی ریت ہی ریت جدھر جہاں تک جاؤ احقاف وما ظلمناہم یہ سزا ان کو کیوں ملی ذرا غور تو کرو کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون ولیکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر کیا ظلم کیا کفر کیا شرک کیا اس کی وبال انہیں پر پڑا فما اغنت عنہم آلیہتہم اللہ اکبر یہ ہے بڑا فلسلہ غور کرو دوبارہ جب قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم پر تو انہوں نے تو باطل خدا سمجھے ہوئے تھے اور مکہ والوں تمہارے پانچ ہیں تو ان کے بھی پانچ تھے یہ پانچ کی روایت انشاءاللہ ہم بعد میں سنائیں گے یہ بھی یہیں سے چلی کہ ہر دور میں پھر پانچ بڑے بنے اور انہی سے روافظ کے پنچتم پاک بن گئے پانچ پانچ پانچ ہر جگہ اے مکہ والوں تمہارے بھی بڑے پانچ اور ان کے بھی بڑے پانچ تھے جب قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آیا ان بڑوں نے ان خداؤں نے جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا تھا کیوں نہیں ان کو بچایا کیوں نہیں نفع دیا فرونیوں پر عذاب آیا ان کے خداؤں نے ان کو نہیں بچایا آدیوں پر عذاب آیا سمودیوں پر عذاب آیا اور صدومیوں پر عذاب آیا کسی کو نہیں بچا سکے فما اغنت تو نہیں کام آئے عنہم ان کے آلیہتوہم ان کے وہ خدا اللتی یدعون جن کو وہ پکارا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا من شئی کچھ بھی کام نہیں آئے لما جا امرو ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا وما زادوہم غیر تطبیب اور ان خداوں نے لوگوں کو کچھ نہ دیا غیر تطبیب سوائے بربادی کے وَمَزَادُوهُمْ اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا ان کو غیر تطبیب سوائے تباہی اور بربادی کے اور ہلاکت کے تبو ہلاک ہونا برباد ہونا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اور اس طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ کس طرح ہوتی ہے مکہ والے پوچھتے ہیں کیسے آئے گا عذاب کا ایسے آئے گا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا اس طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ اذا اخذ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے وہی ظالمت اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں ان اخذہ علیم شدید بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے اللہ اکبر کیسی ہے اس کی پکڑ اللہ حفاظت فرمائے کیسا پکڑا ہے لمحے میں قوم سمود کا نام و نشان مٹ گیا دنیا سے قوم لوت کا نام و نشان مٹ گیا دنیا سے نہ کھنڈرات باقی رہے نہ ان کی سڑکیں باقی رہیں نہ ان کے نشان باقی رہے ان اخذہ علیم شدید ان فی ذلک کا بے شک اس میں نشانی ہے سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں مگر کس کے لیے لمن خاف عذاب الاخرہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو ان قوموں کے عذاب کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے ذالک مجموع لہو لہو الناس وذالک یوم مشہود اور وہی دن تو لوگوں کے جمع ہونے کا ہے اور وہی حاضری کا دن ہے جو آخرت کا جس جسے ڈرایا جا رہا ہے وہ آدمی جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو ان واقعات سے سبق ملتا ہے آخرت کا عذاب کون سا ہے ذالک یوم مجموع جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا ساری کائنات اکٹھی ہوگی اگلے پچھلے سب کے سب وذالک یوم مشہود اور جو لوگوں کی حاضری کا دن ہے حاضر ہونے کا دن ہے وَمَا مانوا إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُود تو مکہ کے مشرق کہیں گے وہ دن آتا کیوں نہیں جلدی جلدی عذاب آ جائے وہ مانوح ہو اور ہم نہیں مؤخر کرتے ہیں اس کو اللہ لجلم محدود مگر متعینہ وقت کے لیے اجل معدود ایک ایسی اجل کے لیے جو متعین ہے معدود جو گنی ہوئی ہے اس کے دن گنے ہوئے ہیں متعین ہے یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن تم تو یہ سوچو کہ جس دن وہ عذاب کا وقت آئے گا وہ گھڑی آ جائے گی تم کیا کرو گے اس وقت میں اس کا حال تو یہ ہے یوم یاتی جب آئے گی لا تکلم نفس نہیں بات کر سکے گی کوئی جان الا بھی مگر اللہ کی اجازت کے بعد نہ فرشتے بول سکتے ہیں ملک المقربون اور نہ انبیاء کرام بول سکتے ہیں نہ صلحہ اور شہداء اور عطیہ بول سکتے ہیں الا بزنی مگر اللہ کی اجازت کے بعد فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے فَمِنْهُمْ شَقِيٌ اس میں سے کچھ بد قسمت ہوں گے بد بخت ہوں گے وسعید اور کچھ نیک بخت ہوں گے خوش قسمت ہوں گے سنو انسان بٹیں گے قیامت کے دن دنیا میں بھی بٹتے تھے نتیجہ کیا نکلے گا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے جنہوں نے اپنے اعمال کو غارت کر دیا ہے کفر و شرک کی وجہ سے برے عقیدے رکھے النَّارِ وہ جہنم میں ہوں گے لہم فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لیے جہنم میں زفیر اور شہید ہوگی زفیر اور شہیر زفیر گدے کے شروع کو بولنے والی عذاب وہ آواز جب شروع میں بولتا ہے تو کیسی آواز نکالتا ہے وہ آواز اور جب آخر میں بولتا ہے تو جو آواز نکالتا ہے اس کو شہیر چیخنا اور چلانا گدھے کی طرح زور زور سے شور مچانا یہی ہوگا جہنم میں بس چیخنا چلانا شور مچانا مگر کوئی فائدہ ہوگا اس سے کچھ نہیں ہم یہاں کہتے ہیں اپنی زمانے میں اور روکنا گدے کی شروع کی آواز زفیر و شہیر چیخنا اور چلانا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی جہنم میں کب تک رہیں گے کوئی حد ہی نہیں کوئی مدت بھی متعین نہیں کب تک رہیں گے ما دامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے تو کبھی ایسا بھی وقت آئے گا نہ زمین و آسمان رہیں گے اور نہ یہ جہنم میں رہیں گے کہا نہیں یہ بولنے کا انداز ہوتا ہے انسانوں کا جب کسی کام کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہوگا تو اس کے لیے کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا جب تک زمین و آسمان رہے گا یہاں اور پھر یہاں زمین و آسمان دنیا کے تو ہے نہیں دنیا کے زمین و آسمان تو ختم ہو چکے ہیں اذا امام خطرت ہیں وہ ادل مدت زمین بھی ختم آسمان بھی ختم تو یہ کون سے زمین و آسمان میں ہے آخرت کے زمین و آسمان وہ بھی ہمیشہ رہیں گے یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مادامت السماوات والارض جب تک کہ زمین و آسمان رہیں گے الا ما شاء اللہ الا ما شاء رب مگر جو چاہے تیرا رب یعنی وہ مجبور نہیں ہے اگر وہ چاہے تو نکال بھی سکتا ہے لیکن وہ نہیں چاہے گا ان ربک فعال لما يريد بے شک تیرا رب فعال کر گزرنے والا ہے لما یرید جو بات چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے وہ املدین سعید اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں ففل جنہ وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ جنت میں رہیں گے کب تک مادامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان رہیں گے اور یہ بھی کس کے لیے ہمیشہ کو بیان کرنے کے لیے یا یہ ہے کہ مراد ہے جنت کے زمین و آسمان وہ زمین و آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے یہ جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے شاء شہر مگر ان کو جنت میں رکھنے کے لیے بھی وہ بے بس اور مجبور نہیں ہے اگر چاہے تو نکال بھی سکتا ہے لیکن چاہے گا نہیں عطا ان غیر مجزوز بخشش ہے یہ جس کا سلسلہ کبھی کٹے گا نہیں غیر مجزوز جو منقطع ہونے والی نہیں ہے فلا مما فلاقی میری سارے لوگ مل کر کے پوجا کر رہے ہیں کوئی کسی کی کوئی کسی کی دیکھنے والا کیا سکتا ہے کوئی نہ کوئی تو راس ہوگا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا اس کے پیچھے بھی ایک ساتھ انتقال کر کے ہمارے جاننے والوں نے وہ کہتے تھے دیکھو اتنے لوگ آ رہے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ اتنے لوگ آ رہے ہیں پوجا پاٹ کے لیے ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے کیوں آتے ہیں وہیں اور کہیں نہیں جاتے قرآن پاک نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ اتنا ہی ہے کہ جس طرح پہلے جاہل تھے وہ ہلاک ہوتے رہے یہی کام کرتے رہے یہ جاہل بھی اسی طرح ہلاک ہوں گے اور یہی کام کریں گے اور یہ باتیں انسان کو شک میں ڈالتی ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ اور میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھو اس سے جو گزشتہ انبیاء کی تاریخ پڑھی حضرت نو علیہ السلام کے زمانہ میں نافرمان ہوئے اور یہی پوجا پاٹ میں مبتلا ہوئے ملیا میٹ ہو گئے پیدا ہو گئی پھر قوم سمود پیدا ہو گئی ہر دور میں ایسا ہی ہوتا گیا فلا تکفی مری تو آپ نہ ہو جائیں شک میں اے قرآن کریم پڑھنے والے تو نہ ہو جانا شک میں مما ماں اولائی ان چیزوں کی طرف سے جن کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ کہ کچھ نہ کچھ شکتی تو ان میں بھی ہوگی کوئی شکتی پکتی نہیں ما یعبدون الا کما ما آباؤہم نہیں وہ عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی مگر اسی طرح جس طرح ان کے باپ دادا کرتے تھے اس سے پہلے باپ دادا بھی بے عقل اور بے سمجھ ہو کر کرتے تھے یہ بھی اسی طرح ان کے آگے گرے ہوئے ہیں وہ اننا لم وفو ہوں نصیبہ غیر وقت آ رہا ہے فیصلہ ہونے والا ہے وہ انا اور بے شک ہم لم وفو ضرور بھی ضرور ان کو پورا پورا دے دیں گے نصیبہ ان کا حصہ غیر منقوص بغیر کم کیے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں فرعون آیا اس کا بھی تذکرہ ہوا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک دوسری قوم بھی آئی وہ کون سی اپنے بھی کھڑے ہو گئے جو دین ملا تھا اس پر اپنوں نے بھی عمل نہیں کیا ان کی بھی سنو وَلَقَدْ دَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقین انہوں نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فخ فِيهِ تو اس کتاب کے اندر بھی اختلاف کیا گیا ولا سبق ادم مِنْ رَبِّكَ اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ بات کیا طے ہو گئی تھی کہ یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں اور وہ یہ کہ پروردگار فوراً عذاب نہیں دیتا بلکہ پہلے ڈھیل دیتا ہے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ لفی مُرِيبٍ اور بے شک وہ لفی شک کن شک میں پڑے رہے من ہو اس چیز کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی مریبن ایسے شک میں جو تردد میں ڈالنے والا ہے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لِوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ كُلَّ لَمَّا بے شک یہ سارے کے سارے اور پھر لما کا معنی کریں گے لما ضرور ضرور ایسے ہیں لئی وفینہم کہ پورا پورا دے دے گا ان کو ربو کا تیرا رب اعمالہم ان کے اعمال اور اس کا دوسرا ترجمہ کہ ان نہ کو بڑھئے ان اور لما کو لما کو اللہ کے معنی میں لیجئے اور نہیں ہیں یہ سارے کے سارے مگر ضرور بے ضرور ان کو پورے کے پورا دے دے گا ربو کا تیرا رب اعمالہم ان کے اعمال انہو بما یعملون خبیر بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں پروردگار اس کی خبر رکھنے والا ہے بس كَمَا کما بعض حضرات نے کہا کہ یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی نے بوڑا کر دیا ہے آپ کو کیا حکم دیا گیا یہاں فرد آپ سیدھے رہیے کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور بالکل سیدھا رہنا جیسا کہ حکم دیا گیا کیا یہ آسان کام ہے وہ تاب کا اور وہ بھی سیدھے رہیں جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ ولا تت اور چاہیے کہ وہ تم سرکشی نہ کرو ہند ہوتا تعملون بصیر بے شک تم جو کچھ کرتے ہوئے ایمان والو وہ سب کے سب کو دیکھنے والا ہے اور ایمان والوں سنو ایک بات اور ولا ترک ہوں غلط ظلموا گزشتہ قوموں کی تباہی سے ایک بات معلوم ہوئی ہر دور کے اندر جتنے نافرمان تھے سب ہلاک ہوئے لہذا تم نافرمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہونا ان کے ساتھ کبھی نہیں رہنا کہیں ان کے اوپر آنے والا عذاب تم پر نہ پڑ جائے ولا ترکن اور مت جھکیے آپ الادین غلام ظلموا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا فتمسکم النار تو چھو لے گی تجھ کو آگ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی کار ساز کام بنانے والے تم لا تم سرو پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نہ کریں ظالموں کی طرف بالکل نہ جھکیں ڈٹے رہیں سیدھے رہیں کسی بات پر کوئی سمجھوتا نہیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے فرمایا اس کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے طریقے سیکھو وہ عظیم صدا اور نماز قائم کرو نماز قائم کیجیے طرف دن کے کناروں میں وہ ظلم رات کے حصوں میں رات کے حصوں میں مغرب عشاء اور فجر اور دن کے کناروں میں زور اور عصر ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن السیئات لے جاتی ہیں برائیوں کو ذالک کا ذکر یہ نصیحت ہے للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تو آپ ڈٹے رہیے لَا الباعزی اج المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو ایک اور بات فلولہ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ نمین قَبْلِكُمْ لُو بقیہ اتنی قومیں ہلاک ہوئیں اتنی قومیں برباد ہوئیں مگر کسی موقع پر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اسی قوم کے سمجھدار لوگ عقل مند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور پوری قوم کو تباہی سے بچایا قرآن پاک تبصرہ کرتا ہے کیوں نہیں ایسا ہوا ایسا تو ہونا چاہیے تھا فلولا فلولا کان من القرون تو کیوں نہیں ہوا ہوتے پچھلے لوگوں میں سے من قبلکم کم جو تم سے پہلے گزرے کیا ہوتے ہیں الو بقیہ والے ہوتے اور بقیہ کے معنی سمجھ عقل باقی رکھی ہوئی چیز اللہ کی عقل دی ہوئی عقل والے ہوتے یعنی فساد وہ روکتے لوگوں کو فساد کرنے سے زمین میں اللہ پلیلم مگر وہ تھوڑے سے لوگ جن کو ہم نے نجات دی مگر وہ اتنے بڑے بگاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکے رک کر اس آیت کو سمجھیے گویا قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے جب بھی دنیا میں کبھی بگاڑ آتا ہے سمجھدار انسانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور لوگوں کو بگاڑ سے روکنا چاہیے کیوں نہیں اٹھتے ہیں اللہ قلیلا ہاں تھوڑے سے ہیں جن کو ہم نے نجات دی وہ بھی خوش قسمت وہ تب ظَلَمُوا تو اکثریت نے کیا کیا اور پیچھے پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا کس کے ماں اتری فوفی اس مال و دولت میں جس کے ذریعے سے ان کو مالدار بنایا گیا تھا وہ مُجْرِمِينَ مجرمین اور وہ تھے ہی جرم کرنے والے وما کان ربک لیہلک القرى بظلم اور پروردگار انبیاء کرام کو کیوں بھیجتا ہے اور پھر وہ کیوں سمجھاتے ہیں اور پھر کیوں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے فرمایا اس لیے کہ وما کان ربک اور نہیں ہے تیرا رب یہلک القرى کہ بستی والوں کو ہلاک کر دے بھی ظلم ظلم کے ساتھ وہ مصلحون اس حال میں کہ بستی کے رہنے والے نیکیاں کرتے ہوں اصلاح کر رہے ہوں بگاڑ کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ النَّاسَ أُمَّةً اور آپ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ قصے پڑھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جن لوگوں کو یہ دعوت دینے آئے تھے انبیاء کرام پروردگار ان کو جبری طور پر مسلمان بنا سکتا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا ایسا ولو شاء ربک اور اگر تیرا رب چاہتا لجعل الناس تو بنا دیتا لوگوں کو امت واحدہ ایک ہی جماعت بلا زاروں مختلفین لیکن لوگ مسلسل اختیار کرتے رہیں گے کچھ مانیں گے اپنے مالک کو کچھ نہیں مانیں گے الا من رحم ربک مگر جس پر رحم کرے تیرا رب ولذالک خلقهم اور اسی کے لیے تو وہ پیدا اس نے ان کو پیدا کیا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور بات پوری ہو گئی تیرے رب کی فیصلہ تیرے رب کا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ کہ بھر دوں گا میں جہنم کو من الجنتی جنوں سے وننا اجمعین اور سارے کے سارے لوگوں سے یہ قصے بیان کیے گئے ماقبل میں کس لیے سنائے گئے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے قصے آپ کو اس لیے سنائے گئے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں اور وہی سنائے گئے جن کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کلن سارے کے سارے علیہ کا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے من نمبا رسولوں کی خبروں میں سے ساری کی ساری خبریں ساری خبروں کا مطلب یہ کہ سارے رسولوں کی خبر اور ہر ایک رسول کی ایک ایک خبر نہ تو سارے رسولوں کی خبریں آئیں اور نہ ہر رسول کی ایک ایک خبر آئی تو پھر کیا مراد ہے ماں بس وہ خبریں نثبت بھی تبھی کا جس کے ذریعے سے جماتے ہیں آپ کے دل کو بس وہ خبریں سناتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا دل جماتے ہیں باقی یہ بات کہ رہی حضرت علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے والد صاحب کا کیا نام تھا دادا کا کیا تھا پردادا کا کیا تھا والدہ کا کیا نام تھا کام کیا کرتے تھے پیشہ کیا تھا یہ چیزیں نہیں بیان کرتا ہے قرآن قرآن سے وہ باتیں بیان کرتا ہے نصبت بھی تبھی کا جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں وہ کا فی حاضی الحق اور آ چکا آپ کے پاس فی حاضی اس وحی میں الحق کو حق آ چکا و مؤم و ذکر اور نصیحت آ چکی اور ایمان والوں کا ذکر آ چکا للذین لا یؤمنون اس کے باوجود جو نمانے کہہ دیجئے ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں اعملوا علی مکانتکم تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ انا عاملون بے شک ہم ہیں عمل کرنے والے وانتظروا اور تم بھی انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم ہی بھی ہیں انتظار کرنے والے کرو انتظار اب اللہ فیصلہ کرے عملی فیصلہ کہ ظالم ہلاک ہو جائیں مظلوم بچ جائیں نافرمان سب کے سب ملیہ میٹ کر دیے جائیں فرما بردار بچ جائیں اور یہ کب ہوگا للہ غیب السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان کی چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں والارض اور زمین کی ویلے ہی الامر کلو اور اسی کی طرف لٹائے جاتے لوٹایا جائے گا معاملہ سارے کا سارا جب غیب کا جاننے والا وہ اور ہر ایک معاملہ اسی کے سامنے پیش آئے گا تو فا تو اسی کی عبادت کر وتوکل علیہ اور اسی پر بھروسہ کر وما ربك بغافل اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جن کو وہ کرتے تھے ان سے بے خبر نہیں ہے وما ربك اور نہیں ہے تیرا رب بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے جمعہ کا دن ہے میں نے جلدی جلدی کھینچ کر یہاں پہنچا دیا تاکہ آپ آرام سے جمعہ کی تیاری کر سکیں انشاءاللہ جمعہ کے بعد پھر درس ہوگا تین بجے اور انشاءاللہ پھر تھوڑا آگے نکالیں گے صدق اللہ مولانا العظیم